في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسہ صدر جماعت حضرات علماء کرام محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں آج چھ مارچ انیس سو چھیاسی ہم یہاں نیازی چوک کراچی میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے اللہ کے رسول کی حیات طیبات تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم سب کے سب سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات طیبہ اور آپ کے اس و حسنا کو اپنی زندگی کی منزل سمجھتے ہیں اور وہ بہت ہی خوش نصیب ہے ہم میں سے کہ جس کی عملی زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک کا کچھ نقشہ نظر آ جائے میں سمجھتا ہوں وہ بہت ہی خوش نصیب ہے ہم میں سے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رسالت کے بعد بلی لو انسان کے لیے اپنی زندگی کو معیار بنا کر پیش کرتے ہیں لیکن میرا دعویٰ ہے عزیز دوستوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بچپن سے عالم جاودانی کی روانگی تک کا ایک ایک لمحہ اس و حسنا آپ کا بچپن یہ ہے کہ عدل و انصاف کا جو معیار اور جو کسوتی پیش کرنے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تھے بھیجے گئے تھے بچپن میں بھی عدل و انصاف کی اس کسوٹی پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترے چنانچہ آپ کی رضائی مادر محترمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے جب آپ اللہ کے رسول کی حیثیت سے مسند رسالت پر تشریف فرما حلیمہ اس سلسلے میں بہت ہی خوش نصیب ہے کہ انہوں نے اپنے لاڈل محمد کو محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے دیکھا پھر محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے بھی دیکھا یہ وہ انفرادی صاحب جو حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبھی والدہ سیدہ آمنہ بھی ترستی گئی حاضر ہوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز اور تقریم کے ساتھ سیدہ حلیمہ کو خوش آمدید کہا خیر خیریت پوچھی نویز کمر پیش کیا حلیمہ نے بھی فرت شفقت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوم لیا اور پھر عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ کے بچپن کی زندگی کا ایک واقعہ مجھے ہر وقت ذہن میں رہتا ہے اور میں اس سلسلے میں ایک وضاحت طلب کرتی ہوں آپ سے آپ جب بچپن میں دودھ پیا کرتے تھے تو ہمیشہ آپ نے پائے حصے سے ہی دودھ پیا میں نے بہت کوشش کی تب بھی آپ نے کبھی بائیں حصے سے دودھ قبول نہیں کیا یہ کیوں سرکار روحان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی دنوں آپ کا سگا بیٹا عبداللہ جو میرا رضائی بھائی تھا وہ بھی تو دودھ پیا کرتا تھا اللہ کی منشا یہ ہوئی کہ دائیں حصے سے میں دودھ پیا کروں بائیں حصے سے میرا رضائی بھائی عبداللہ دودھ پیا کرے تو مشیت ایس ڈی کے مطابق ہمارے لیے یہ ترتیب طے ہو گئی میں اپنے حصے سے دودھ پیا کرتا تھا عبداللہ اپنے حصے سے دودھ پیا کرتا تھا حلیمہ عرض کرتی ہیں مگر عبداللہ تو کبھی کبھی دائیں حصے سے بھی دودھ پی لیا کرتا تھا آپ نے کبھی بائیں حصے سے دودھ نہیں پیا کیوں جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلیمہ میں دنیا کو حد و انصاف کا سبق دینے کے لیے آیا ہوں اگر میں بھی اپنے بھائی کے حصے سے دودھ پی لیتا تو شاید دنیا والوں میں سے کوئی سوچتا جو اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کو کیا عدل و انصاف کا سبق دے گا عدل و انصاف کا جو تصور میں نے دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا حق تعالی نے بچپن میں اس پر مجھے قائم رکھ یہ ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی زندگی کا ایک روشن پہلو لڑکپن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً نو دس سال کی ہے کہ سفر تجارت میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آزم شام ہوتے تجارت کے سفر کے لیے نذرانے وصول کرنے کے لیے نہیں معاف کیجیے گا عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین داروں کا کیا تعلق ہے تجارت سے یہ تو دنیا داروں کا کام ہے اور دینداروں کا یہ کام ہے کہ وہ مہکتے چمکتے حجرے میں بیٹھ کر زعفران کے پانی سے تعویذ لکھا کریں اور ایک ایک تعویذ سوا سوا روپے کا بیچ بیچ کر سادہ لو انسانوں کی جیبوں پہ ہاتھ آپ کیا کریں نہیں آپ یقین فرمائیے کراچی کے روشن ضمیروں یہ روحانیت کی مسند نہیں ہے یہ پروفیشنل لوگ ہیں ان کا کیا تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول سے فرمایا زنہار ازاں کو نباشی کے فریبنگ زنہار ازاں کو نتاش کے بن جو دے نبی ن بدرو دے ان فنکاروں میں سے مت ہونا جو اللہ کو سجدوں سے اور پیغمبر کو درود سے بہلانا چاہتے ہیں تجارت مسلمان کا زیور ہے میرے الفاظ امانت ہیں یہ تھوڑے سے وقفے کی بات ہے ہم سب اللہ کی عدالت میں پیش ہونے والے ہیں یاد رکھیے گا تجارت مسلمان کا زیور ہے اور محنت مسلمان کی پہچان ہے اور اپنے قائد کی سیرت سنتے جائیے میرے عزیز دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پتھر کی کان میں محنت کرنے والا مزدور حاضر ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ کیا اس کے ہاتھوں کی سختی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر کے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ بہت زیادہ سخت ہیں کیا بات ہے کہنے لگا میں کان میں پتھر کوٹتا ہوں محنت کش اپنے بچوں کے لیے رزق کے حلال کماتا ہوں بھیک نہیں مانگتا ہوں پتھر کوٹنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں آسمان کے ستاروں سہارا کے ذروں دریاؤں سمندروں کے پتھروں بارش کی بوندوں سے زیادہ سلام ہو اس کاج پر کہ اس مزدور کے ہاتھ کو اٹھا کر رحمت عالم نے چوم لیا اور فرمایا جو انسان رشتے حلال حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے ہیں وہ ہاتھ اس قابل ہے کہ نبوت ان کا بوسا لے یہ سیرت بیان نہیں کرتا حضرت صاحب یہ جانور دودھ کس کی مہربانی سے دیتے ہیں قرآن پاک نے فرمایا وہ نل کم فر ان نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لحما صائغا للشاربين ہم نے جانوروں اور مویشیوں میں بھی تمہارے لیے عبرت پیدا کر دی اے ابن آدم کبھی غور کیا تو نے کہ تیری بکری کی رنگت سیا اس کا خون سرخ فضلا بدبودار میں ان تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں وہ کون ہے جو جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا ان تینوں ملکی چیزوں میں سے لبن خالی سن ساری خوش رنگ اور خوش ذائقہ کا دودھ پلانے والا کون باپ سے زیادہ بیٹے کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا لیکن ہدایت کا مسئلہ بڑا ہی عجیب ہے باپ بھی اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکتا اگر اللہ نہ چاہے باپ بھی نو علیہ السلام جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب بنی آدم بین اسبا الرحمان رحمان کل بہا کئی پریشان یہ دلوں کے معاملات اللہ کے قبضے میں ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے پھرتا ہے تجارت کے سفر میں سید ابد القادر رحمت اللہ علیہ کی بات میں عرض کر رہا تھا ریسٹ بہت بڑے تاجر تھے اپنے زمانے میں تحریر گنڈے کی دکان نہیں کھولی تھی انہوں نے بہت بڑی تجارت فرمایا کرتے تھے مشق امپورٹ کرتے تھے کپڑا ایکسپورٹ کرتے تھے اور ان کے دسترخان پر اللہ کے بندوں کا ہجوم رہا کرتا تھا بڑے بڑے علماء حضرت گیلانی رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھ کر قرآن سنت کو سمجھتے تھے تاجر تھے صدیق اکبر تاجر تھے حضرت عثمان ضمن رین تاجر تھے حضرت علی المرتضی تاجر تھے اس لیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے انہیں یہی سبق دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر پر جا رہے ہیں شام کی طرف اپنے چچا کے ساتھ یہ قافلہ پہنچا ہے شام کے راستے پر ایک عبوری ٹھکانہ تھا جہاں ٹھنڈے پانی کا چشمہ تھا گھنی چھاؤں کے درخت تھے اور اس ٹھکانے کا اہتمام ایک عیسائی بوڑھا راہب کرتا تھا جس کا نام تاریخ میں بحیرہ آیا ہے یہ قافلہ جس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں جب اس ٹھکانے میں پہنچا ایک درخت کے نیچے فروکش ہوا تو یہ بوڑھا بحیرہ اپنے مسکن کے بالائی حصے سے اتر کر نیچے آیا اس کے ہاتھ میں چند ورقے تھے کافلا والوں سے پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے ہو انہوں نے کہا مکہ تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے اس لڑکے کا کیا نام ہے بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نے ورکے دیکھے کچھ دیر کے بعد پوچھتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا اس نے پھر ورکے دیکھے حضور کا چہرہ دیکھا ابو طالب سے کہنے لگا میرے پاس انجیل کے اور آپ ہیں انجیل کی بشارت کے مطابق اس بچے کو یتیم ہونا چاہیے اور آپ کہتے ہیں یہ آپ کا لڑکا ہے میں آپ کی بات مانوں یا آسمانی صحیفے کی بشارت پر یقین کروں ابو طالب کو چوک گیا کہنے لگا یہ لڑکا واقعی یتیم ہے میرا بھائی عبداللہ کا بیٹا لیکن چونکہ چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے میں نے تو اس نسبت سے اس کو اپنا بیٹا کہہ دیا ہے لیکن تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہو گئی کہ اسے یتیم ہونا چاہیے اور یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے بہرا کہنے لگا یہ قافلہ دور سے آتا ہوا جب مجھے دکھائی دیا میں مکان کی چھت پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ اس قافلے کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے مجھے تجسس ہوا کہ اس قافلے میں وہ کون سی شخصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے یہ اہتمام کر دیا کہ سب قافلے والے دھوپ کی حدت سے محفوظ اللہ نے کرم کیا کہ یہی بچہ قافلے سے ذرا ہٹ کر چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا اسی کے سر پہ سایہ اس بند ہو گیا جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہی وہ خوش نصیب ہے اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پورے قافلے کو دھوپ کی شدت سے معقول کر دیا پھر جب آپ لوگ قریب آئے ہیں میں نے اس بچے کے چہرے کے زاریوں کا مطالعہ کیا اس کے خط و خال کا مطالعہ کیا اور انجیل کے آئینے میں کی تصویر کو پرکھا تو مجھے ساری دشاغ اس کے پاس میں نظر آئی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آخری رسول کے متعلق فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیتا ہے وہ بوڑھا اور کہتا ہے محمد راہ حق میں بہت بتایا جاؤ گے لوگ تمہیں بہت ستائیں گے تمہارے راستے میں کانٹے بچھائیں گے تم پہ سنگ باری کریں گے اے کاش کے میں اس وقت تک زندہ رہوں ڈھال بن کر تیرے آگے پیچھے دوڑتا پھروں جو تیر جو تلوار جو پتھر تجھ پہ پھینکا جائے وہ میں اپنے سینے پہ لے لوں لیکن چراغ شہری ہوں اس وقت تک کہاں زندہ رہوں گا محمد گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا آخری رسول ہے حشر میں مجھے اپنے غلاموں میں شمار کرنا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف کل ضرورت یہ میرے آقا کا لڑکپن تھا اور جوانی اس کے مطابق کہتی ہے ہے دیوانی ہوتی ہے میرے آقا کی بیداغ جوانی کی ایک جھلک مکہ کے ایک بڑے گھرانے میں شادی کا اہتمام تھا رقص و سرود کا اہتمام تھا ورائٹی شو ہونے والا تھا صاحب کے مراسی آئے ہوئے تھے اچھا محنت کرو کہ پورا ملک ملک کا بچہ بچہ تبلا سرنگی کا ماہر بن جائے یا یا رب رب گلائے جفائے وفا نما تو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے سنم بھی ہری سے تم نے اپنا بن کر اپنا بن کر اسلام کے پہ جو پنڈ چھری چلائی ہے دشمن یہ نہیں کر سکتا تھا جو تم نے دوستی کے لبادے میں کر دیا اور دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا گان گانے اور ناچنے والوں کا پروگرام تھا مکہ کے ایک بہت بڑے گھرانے میں شادی کا اہتمام تھا ہم عمر نوجوان یتیم مکہ کے اردا گرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں محمد ہم بھی جائیں گے آپ کو بھی لے جائیں گے بڑے اچھے ناچنے گانے والے آئے ہوئے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ناچ گانے کا انتظام اور اہتمام ہو وہاں میرا ذوق گزارا نہیں کرتا کہ میں جاؤں محمد وہاں نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں تو آپ کہتے نہیں جائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ وہ اسرار کرتے ہیں میں انکار کرتا ہوں اسی دوران نیند تاری ہو گئی اللہ کبھی کبھی اپنے پیاروں کو سر سے بچانے کے لیے سلاح دیا کرتے ہیں نا جیسے رار نے صحاب صاحب کو سلاح دیا تھا ایک ہیں ہم دس بارہ ہیں سب نے آس تینیں چڑھا لی اٹھا کر لے جانے کا پروگرام بنا لیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرا ویٹ اتنا بڑھا دیا میرا وزن اتنا بڑھا دیا کہ سب زور لگا لگا کے تھک کے بیٹھ گئے اٹھا کے لے جانا تو کجا مجھے تو ہلا بھی نہ سکے صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بیاد کی کل ذرہ جہاں گانا بجانا تھا وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو نہیں جانے دیا اس کو بڑا سبوت کیا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 چو تبسم شہادت تبسم شہادت بہ دون کے فکر چو لم کے ماہی چرم کہتے ہیں جس کی کلندری کے حضور سکندری سر نبو نظر آئے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس محفل سے بچایا جس محفل میں گانے بجانے کا اہتمام تھا یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیے حق میں صداقت کی حیثیت سے ملنے کے حق میں صداقت کی حیثیت سے سہرام کی بلندیوں پر انسانیت کو دعوت فکر دیتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں مکہ والے چالیس سال میں نے تمہارے اندر رہ کر گزارے ہیں اور تمہارے زمین کو جگ بناتا ہوں فیصلہ کرو میرے متعلق تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس دائی حق و صداقت کے لیے معیار قائم کر دیا اللہ کے محبوب نے فرمایا ہل وجد تمونی سابقن او کاویبا ہل وجد تمونی سابقن او کاویبا مکہ والوں آج میں تمہارے ضمیر کو جج بنا کر پوچھتا ہوں تم نے مجھے کیا ہے مکہ والوں نے بلیک زبان جواب دیا ایک ہی آواز میں جلب نالت مرارا مارا کی کلا سب کا کی یتیم ہم نے آپ کو زندگی کے سفر میں متاثر بار آزمایا اور جب بھی آزمایا سچا پایا ہم تو آپ کو صداقت و امانت کا نشان سمجھتے ہیں ہم تو آپ کو دیانت و امانت کا برہان سمجھتے ہیں صادق اور امین کے لقب سے ہی یاد کرتے ہیں مانا کہ نہیں مانا مانا تو نہیں مانا مکہ والوں نے مانا نا پھر بگڑ کیوں گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی مانتے تھے امین بھی مانتے تھے سب کو بھی مانتے تھے حسین بھی مانتے تھے انسانوں سے افضل مانا کرتے تھے لیکن اختلاف کیوں کیا بگڑ کیوں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحون تم مجھے تو مانتے ہو میری صداقت کا بھی اعتراض کرتے ہو میری امانت کا بھی اعتراض کرتے ہو میری دیانت کا بھی اعتراض کرتے ہو لیکن اس وقت تک نجات نہیں ہوگی اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ میرے کو نہیں مانو گے اور موقف لا الہ لا الہ نہیں کوئی معبود ٹھہرو ذرا اللہ بعد میں پہلے ذرا لا کا جھاڑو پھر جائے ذرا کیا کہا حضرت سلطان باہو نے فرمایا تو لاب دستاری دیا تنہا چمداری قبضہ کر رکھا ہے فنکاروں نے اللہ کے ولیوں پر اللہ کے ولیوں کے رضاکار تو الحمدللہ ہم ہیں لیکن ہم اللہ کے ولیوں کے نام کو بزنس پوائنٹ کے نام طور پر استعمال نہیں کرتے ٹریڈ مارک کے طور پر استعمال نہیں کرتے ہم ان کے کام کو انشاءاللہ جب تک جیئیں گے دنیا کے سامنے پیش کریں گے تیرے لا بستاری لا دستاری کیا رنگاری مجھا ہتھیاری مجاؤ سمجھ آ رہی بلوچی جی، ہو آپ کو تو سمجھ آ رہی ہوگی پارسی ہی تو بگاڑ رکھی ہے آپ نے اور کیا بڑا روب جماتے ہیں کہ آپ ہم جی ہمیں بلوچی آتی ہے آپ کو تو آتا ہی کچھ ہے مجاب میرے ہتھیاری کے لا ستا اللہ دعوت دیتا ہوں فنکار مانوی کو میں ثابت کروں گا اب گل جیلانی سے لے کر سلطان باہو تک مجدد گلف سے لے کر الدین چشتی تک اور ساونی اللہ سے لے کر خواجہ نظام الدین تک میں دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ سب محمدی تھے اذانیں وہی دلاتے اور سنتے تھے جو مدینہ کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے ان کا سلاتا سلام وہی تھا جو سلاک پڑھا کرتے تھے انہوں نے میڈیم انڈیا سلاط و سلام نہیں پڑھا ایک یتیم آگے پندرہ بیس پیچھے پھر سر سے سر گلے سے گلا ملا کر کوس میں پڑھتے ہو نہ صحابہ میں یہ پڑھا نہ تعلیم میں یہ پڑھا نہ اولیاء دین میں یہ پڑھا تمہارا جو جواب جو تم نے پڑھا کسی اللہ کے ولی عبد القادر گیلانی نے پڑھا ہو سدی کے اکبر نے پڑھا ہو تو میرا سینا حاضر ہے تمہاری گولیاں کہاں گئی میں کہا کرتا ہوں عاشق بنتے ہو اس عاشق کو ڈوب مرنا چاہیے جس کو محبوب اپنی گلی میں آنے سے ہی روک دے اور روکا کیوں روکا کیوں فرمایا بتوا سے کابر تم بہرم رحم دادم بتوا سے کابر تم بہرم رحم درج کر دی کہ درون خانہ آئی بیت اللہ کے تباب کے لیے کعبہ گیا تو کعبے کے رضا کر انہیں دھکے دے کر نکال دیا تو کہنے لگا کیوں دور سے آیا ہوں جبا تو دیکھو عاشق کہلاتا ہوں اللہ کے رضا کاروں نے کہا کر تو فتوے دیتے ہو کہ ہرمیل کے اماموں کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی گرو نے درج کر دی کہ گرو نے کھانا آئی جے مولوی صاحب واپس یہ مخلصین کی جگہ ہے منافقین کی نہیں چکر بھاگنے کی جگہ نہیں یہاں اشاک بلائے جاتے ہیں اور بیمار ہٹائے جاتے ہیں اشاک بلائے جاتے ہیں اور بیمار تیرا کے دستاری دیا چمداری سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب لا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے ڈرتا کیوں ہے سینا تان کے چوٹے کیوں دستاری دیا تنہا چند مجھے اجب ہتھیاری مجھے اجبیر ہتھیاری کے لا سکتا اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگ کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے سلطان بہو سلطان بہو کہہ رہا ہے اور قرآن کی منشا بیان کر رہا ہے حضرت سلطان باہو سب کو رحمت اللہ علیہ مجاؤ اب غیر ہتھیاری کے لا سکتا اللہ کے سوا کسی کا مانگ کہ اس کے سوا مددگار کوئی نہیں اب میں جی بل مستاہوں یقین جب ہمر میں سفینے بھٹک جاتے ہیں کوئی کنہارا نظر نہیں آتا وہ پکارتے ہیں تو سفینوں کو کنارے لگانے والا کون ہی ضرب لگاؤ نا ذرا یہ دور کھڑے ہیں روڈ پر ان کی زرد یہاں آئے تو بات بنے حضرت سلطان باہو کہہ رہے ہیں سفینوں کو کنارے لگانے والا کون بیماروں کو شفا دینے والا کون دو بابو کو اولاد دینے والا کون پریشان حالوں کا مشکل کشا حالت روا کار سار دستگی حالت روا مشکل کشا عزت دینے والا رزق دینے والا بیماریاں دور کرنے والا سب کی سننے والا قبول کرنے والا بغیر نظرانہ لیے بھی راضی ہو جانے والا کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کراچی والو باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے یا لوگوں نے دکانیں سجا رکھی ہیں زلفیں بڑھا رکھی ہیں چادریں رکھی ہیں اور تھیوری یہ ہے فارمولہ یہ ہے کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے لیکن وہ پکارتا ہے رب کم ادونی استجب تمہارا رب پکارتا ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ باز آ باز آ ہر آتی ہستی باز آ در کا سرو گبرو بت پرستی باز آ ای دل بہمان سب بار ایک سو مرتبہ توبہ کر کے توڑ دی ہے تو گھبراؤ مت مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ایک مرتبہ پھر میرے گھر پہ آ کے دیکھ جبین نیاز جھکا کے دیکھ طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ ندامت کے اشک بہا کے دیکھ میرے و کرم کو آزما کے دیکھ تیرے آنے میں دیر ہوگی میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیوں کیا مکہ والوں نے ہم اپنے محبت کرتے تھے امین مانتے تھے صادق مانتے تھے لیکن جب کملی والوں نے فرمایا پون کوئی نہیں معبود کوئی نہیں مسجود کوئی نہیں ہر جگہ موجود کوئی نہیں علیہ الغیوب کوئی نہیں کارساز کوئی نہیں دستگیر کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں عزت دینے والا کوئی نہیں رزق دینے والا کوئی نہیں اولاد دینے والا کوئی نہیں مچھلی کو پیٹ میں بچانے والا کوئی نہیں خنجر کی دھار کے نیچے محفوظ رکھنے والا کوئی نہیں انگاروں کو پھول بنانے والا کوئی نہیں دریا نیند میں راستے پیدا کرنے والا مگر ہی تو سرب لگاؤ نہ کرا دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوا لیے مکہ والوں نے کہا پھر ہمارے بزرگ تین سو تیرہ ان میں سے بڑے چار آسان میں سب سے بڑے باقی چھوٹے چھوٹے لات ازار منافار حدر حابیل سے وہ جو حضرت حادیب شہید ہوئے ان کے نام کا انہوں نے آپ نہ بنایا اور یہ بھی آپ رہتا جاؤں میرے عزیزوں یہ فنکار مانوی کہتا ہے وہ تو کچھ کو پوچھتے تھے جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ کے پیاروں کی پوجا کرتے تھے وہ اللہ کے پیاروں کی پوجا کرتے تھے بیت اللہ میں جب میرے آقا سات ون کے آئے تو بیت اللہ میں جو مورتیاں لگی ہوئی تھیں ان میں حضرت ابراہیم کے نام کا بھی ایک بت تھا پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں حضرت اسماعیل کے نام کی ایک مورتی تھی حضرت صاحب کے نام کا بت تھا میرے آقا نے دیکھ کے فرمایا لا الا اللہ وحدہ اللہ کے پیارے ہیں رب نے بڑی شانہ دیتی ہیں میرے شو نے فرمایا مک یہ سب جو ہے وہ مت ہے یہ سب رونے والے ہیں وہ آنسو پوچھنے والا ہے آخری اچھی لگتی ہے اسے کبریائی اچھی لگتی ہے یہ سونے والے ہیں وہ سونے سے پاک یہ رونے والے ہیں وہ رونے سے پاک انہیں اولاد کی ضرورت ہے وہ لم علی گلن یو لو سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے لاجو ان یوت ولا یوتم سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاس سب کو پلاتا ہے خود پینے سے مان لو میری بات لیکن مکہ والوں نے کہا نہیں تو ہمارے بزرگوں کا دشمن ہے یہاں سے اختلاف ہوا اور اگر زندہ رہے تو کل یہاں سے شروع کریں گے بس بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما مسلمان ہاں یہ ہر گھر میں پہنچے وسیع رسول و ہوں کو بلا کر میری ایک تقریر ہے مانچسٹر میں ہوئی ہوئی یہ رسالہ بھی دوست لے کے جائیں اور اللہ علم اسلام کی مدد فرما مسلمان جہاں کہیں مضمون ہیں ان کی دستگیری فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما اور اللہ عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما ان کے ایمان کی جان کی مال کی حفاظت فرما پاکستان کا و سنت پر مبنی نتا فرما اے و دور خلافت راستہ کے مطابق منصفانہ طرز زندگی سے ہم سب کو ہم کنار فرما تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ رہتا فرما برادر محترم حضرت امام ہم سنت حافظ الحدیث مولانا عبد شکور صاحب دین پوری کئی دنوں سے کچھ شوگر کی تکلیف ہے کبھی کبھی بیمار سے ہونے کو نظر آتے ہیں اے اللہ ہمارے اس درویش بھائی کی زندگی میں برکت ہے سال ہر سال سے گلشن دعوت و تبلیغ کا چہتا ہوا یہ بھی اور اللہ اس بلبلے خوشنوا کو تادے سلامت رکھا ان سے اور زیادہ کام لے ان کے لوگوں سے توحید و سنت کے پھول جھڑتے رہے صحابہ کی حضمت اور مناسب کے پھول جھڑتے رہے کل ان شاء اللہ جمعہ کے اجتماع میں برادر محسن خصوصی خطاب کرنے والے ہیں ہاں مولانا عبد الرحمان رحمانی کے ہاں بھی مارکیٹ میں ان شاء اللہ جمعہ کی نماز میں خصوصی خطاب ہونے والے ہیں دین پوری کا میرے دوست سب بہت اور یہ ثابت کر دے کہ صحابہ کی عزت میں روز کی حفاظت کے لیے صحابہ کے رضا کار ہر قربانی دینے کے لیے تیار شاہ صاحب کی درازی عمر کے لیے سارے زندگی عطا کرے آج کام کی زندگی ہم فرمایا وسلم اللہ کا آئی خیر کی محمد والا آج وسلم وبارک وسلم مور رہا چھ مارچ انیس سو چھیاسی بمقام دریا آباد کراچی علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب مثالی انسان کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے تیار کر